نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں گھنگرو یا گھنٹی ہو اور فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں جاتے جس میں گھنٹی ہو سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو چوبیس